فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعين گرامی قدر اور محترم مسلمان بھائی و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آٹھ اکتوبر بروز ہفتہ صبح سویرے وہ ایک لمحہ تھا جو بہت ساری جانوں کو نگل گیا کہ ہستی بستی بستیاں ملبے کا ڈیر بن گئیں اور موت کے سائے زندگی پر چھا گئے جہاں چند لحظہ پہلے تک ایک آباد شہر تھا وہاں اب ایک وسیع و عریض قبرستان بنا ہوا ہے اور بے گور و کفن لاشیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں تیس لاکھ افراد بے گھر ایک لاکھ سے زائد افراد جان بہاؤ ستر ہزار افراد زخمی اسی ہزار بچے یتیم اور بے اندازہ افراد بھوک و پیاس سردی اور مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حکمت و علم والی ذات ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی یا بے فائدہ نہیں ہوا کرتا کیونکہ حکیم و علیم ذات سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بیکار کام کرے گی نامعقول ہے اس لیے زلزلے کی صورت میں آنے والے اس عذاب الہی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پہلی بات عذاب و ثواب اور جزا و سزا کا قانون ایک اٹل قانون ہے سابقہ امتوں کی پوری پوری نسل اور بستیاں طوفان آندھیوں اور زلزلوں سے تباہ کر دی گئی اور پوری کی پوری نسل نیست و نابود ہو کر رہ گئی نو علیہ صلاحت وسلام کی قوم نے نافرمانی کی تو وہ طوفان کے نظر ہو گئی صرف سو کے قریب افراد زندہ بچے جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی حتیٰ کہ نوح علیہ فلاط وسلام کی بیوی اور بیٹا تک نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ولقط فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون نو علیہ اللہت وسلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا تو طوفان نے انہیں آ لیا صالح علیہ علیہط وسلام کی قوم تمود ایک ترقی یافتہ قوم تھی آج کے نئے دور کی مشینیں نہ ہونے کے باوجود وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر خوبصورت محلات بناتی تھی انہوں نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ جل جلالہ کی نشانی اونٹنی کو مار ڈالا تو سخت آندھی آئی اور قوم سمود کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ گیا اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها قوم سمود کے بدبخت قیدار بن صالف نے اللہ جل جلالہ کی نشانی اونٹنی کو ہلاک کرنا چاہا تو صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی لیکن فقر دبو انہوں نے انہیں جھٹلایا ان کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا پدم دمام رب پسوا تو اللہ جل جلالہ کا عذاب آیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا صرف کھنڈرات باقی رہ گئے جو آج بھی انسان کو دعوت عبرت دے رہے ہیں حود علیہ السلام کی قوم عاد پر ٹھنڈی سناٹے دار ہوا چلی سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل یہ ہوا چلتی رہی پھر وہ قوم جسے اپنی قوت پر ناز اور گھمنڈ تھا زمین پر ایسی گری پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے اور بے جان تنے ہوتے ہیں ثمود عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نام و نشان تک ان کا مٹا کر رکھ دیا گیا لوت علیہ السلاط والسلام کی قوم جو مردوں کے ساتھ بدفیلی کیا کرتی تھی اللہ تعالی نے ان کی پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور زمین پر پٹک دیا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل ہجارت اور ان پر ایسے پتھر برسائے گئے جن پر ہلاک شدگان کے نام لکھے ہوئے تھے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا اذهب انت وربك فقاتلا ها هنا قاعدون کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور جہاد کیجیے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں تو چالیس سال تک زمین میں بنی اسرائیل ماری ماری پھرتی رہی اور ان پر ابدی ذلت مسلط کر دی گئی یہود کو سور اور بندر بنا دیا گیا محترم مسلمانوں عذاب الہی کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے اور اس کی وجہ بندوں کے گناہ اور سرکشی ہے ارشاد ہے وما من مصیبت فبما عن کثیر یعنی اور جو بھی آفت تم پر آتی ہے وہ تمہارے گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے بہت سارے گناہوں کو بہت سارے گناہ ہیں جن میں ہم سب ملوث ہیں سوائے چند ایک کے جن پر خداوند قدوس کی خاص رحمت ہے سودی کاروبار کھلے عام زنا بد فیلی اور فحاشی کے اڈے زیر ناف ثقافت کا علم بردار ننگا میڈیا جو حکومت کی سرپرستی میں اوریانی فحاشی اور جنسی انارکی پھیلانے میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے بازی لے جانے میں مصروف ہے اور عوام کی اکثریت اسے مزے سے دیکھنے میں مشغول تو اللہ جل جلالہ کا جلال عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے ارشاد ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بیت المال ذاتی خزانہ سمجھا جانے لگے امانت غنیمت سمجھی جانے لگے زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے اور علم کا حصول دین کی خدمت کے لیے نہ ہو اور مرد بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان بن جائے یار دوستوں کو نزدیک اور باپ کو دور کیا جائے اور مسجدوں میں شور شرابہ ہو قبیلے کا سردار ان کا بدکار شخص ہو اور قوم کا لیڈر ان کا کمینہ ترین فرد ہو آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے اور اداکاراؤں فنکاراؤں اور موسیقی یعنی میوزک کا بازار گرم ہو شراب پی جانے لگے اور اس امت کے اگلے پچھلوں پر لانت کرنے لگے تو اس وقت تم لوگ سرخ آندھی زلزلوں شکلوں کی بگاڑ طوفانوں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو ایسے پے در پہ آئیں گے جیسے پرانے ہار کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے تو موتی کے دانے تیزی کے ساتھ گرنے لگتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے چند سالوں میں جو طوفان اور زلزلے آ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی عملی تصویر ہیں پچیس دسمبر دو ہزار تین ایران کے شہر بام میں زلزلہ آیا چھبیس دسمبر دو ہزار چار یعنی پورے ایک سال بعد سونامی نامی زلزلے اور طوفان نے تباہی مچائی جس میں چار لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور اس سال امریکہ میں کترینا ریٹا نامی طوفان آیا اور اب حال ہی میں پاکستان میں یہ عظیم زلزلہ آیا جس نے کافی ساری انسانی جانوں کو نگل لیا آپ اس حدیث پر غور فرمائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سچی پیشے گوئیوں کو عملی شکل میں ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا یہ تمام بیماریاں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں بالکل ہیں پہلے بھی یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی تھیں لیکن اس وقت بدکاروں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بدکاری کو گندا کام سمجھا جاتا تھا لیکن اب رقص و سروج اور مجرے کی محفلوں کو فنکشن اور بازاری عورتوں اور مردوں کو فنکار اور زنا فحاشی اور اوریانی کو کلچر ثقافت قرار دیا جاتا ہے افسوس جب گناہ کو گناہ ہی نہ خیال کیا جائے اور فساق و فجار قوموں کے سربراہ بن جائیں تو ایسے زلزلوں پر تعجب نہ ہونا چاہیے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں برحق ہیں اور اللہ جل جلالہ کی تمام وعیدیں ضرور پوری ہو کر رہیں گی مگر جس پر خدا رحم فرمائے اے اللہ ہم پر رحم فرما آمین اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے بالله نهلك متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیاش لوگوں کو حکم کر دیتے ہیں یعنی ڈھیل دے دیتے ہیں تو وہ نافرمانی کرتے ہیں تب ہماری بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ اہلک خَبِيرًا القرون اور نوح علیہ سلاد وسلام کے بعد ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہے اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا دیکھنے والا محترم بھائیوں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حکام فاسق ہیں ظالم و خائن اور کافر و مرتد ہیں لیکن ان معصوم بچوں اور گھروں میں بیٹھی عورتوں کا کیا قصور ہے اور ان بیچارے غریب عوام کا کیا قصور ہے جو دو وقت کی روٹی تک کے محتاج ہیں اس سلسلے میں دو باتیں آپ سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی موت کا یہی وقت مقرر تھا اور نیک صالح مرد عورتیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق روز محشر اٹھائے جائیں گے اور مسلمان نابالغ بچے وہ تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عمومی عذاب کا سبب بنتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر اچھائی کا حکم نہ کرنے اور برائی سے نہ روکنے والوں پر اللہ جل جلالہ کا عمومی عذاب نازل ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے ورنہ قریب ہے کہ عذاب الہی تمہیں پکڑ لے نیز ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب نازل ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں ان الناس اذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ ایسے لوگوں پر خدا کا عمومی عذاب نازل ہو کیا یہ عوام جو پیٹرول کی گرانی اور مہنگائی کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے کر سکتی ہے آئے روز القاعدہ اور طالبان مجاہدین کی گرفتاری اور ان کے خون کی ارزانی پر احتجاج اور اور مظاہرے نہیں کر سکتی کیا ان ظالموں کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتی کیا ان ظالم حاکموں اور فوجیوں کا ہاتھ پکڑنا پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کیا پرویز مرتد اور اس کے شیخ رشیدوں شوکتوں اور آفتابوں کا قتل پاکستان کے مسلمانوں پر واجب نہیں ہے جو آئے روز دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور جہاد کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کا دعویٰ کرتے ہیں جہاد یعنی جو اللہ کا حکم ہے اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے حکم کو للکارنے والوں پر اللہ کی لانت ہو دہشت گردوں کی کمر توڑنے والوں کی کمر اللہ نے توڑ کر رکھ دی ہے فرعون زمانہ بش اور اس کے غلاموں پر قہر خداوندی متوجہ ہے اللہ کے دوستوں اور اس کے بہادر شعروں کو دنیا سے نیست و نابود اور سطح ہستی سے مٹانے کا دعویٰ کرنے والوں کے قدم و تلے سے زمین سکتی جا رہی ہے اے مسلمانوں اگر آپ اب بھی غفلت سے باز نہیں آئیں گے اور ان ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو خدا کا قہر اور بھی شدت سے نازل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین قہر خداوندی اور عذاب الہی جو معصوم بچوں اور گھر بیٹھی عورتوں اور کس و لاچار عوام میں امتیاز نہیں برتتا وہ سب کو ایک ساتھ بہا لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے پہلے سے خبردار کر رکھا ہے باللہ فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا اور ڈرو اس عمومی آزمائش سے جو صرف خصوصاً ظالموں پر نہیں آتی ان ظالم حکمرانوں کا ہاتھ پکڑنا اور انہیں ظلم ستم اور جبر و تشدد سے روکنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر آپ ان ظالموں کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو کم از کم ان مظلوم مجاہدین اور مقہور مسلمانوں کی مدد تو ضرور کریں تاکہ اپنے بھائیوں کی امداد بھی ہو اور آپ کی ان ظالموں سے نجات بھی ہو غور فرمائیے گا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا آپ نے ان ظالموں کے خلاف کیا کیا اور ان مجبور و مقفور مسلمانوں کا کتنا ساتھ دیا فاعتبروا یا الابصار سلائے عام ہے یاران ران کے لیے محترم مسلمانوں جو قوم جہاد چھوڑ بیٹھتی ہے اللہ تعالی اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور رسوائیوں کے گہرے گھڑے میں اسے دھکیل دیا جاتا ہے فرمان خداوندی ہے استعیذ باللہ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير یعنی اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جس کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ترک کے جہاد یعنی جہاد چھوڑ کر بیٹھ جانا عذاب خدا بندی کا بہت بڑا سبب ہے دنیا کی محبت اور جہاد و قتال سے نفرت اس امت کی موت ہے جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول فاؤس و رباب آخر اللہ جل جلالہ نے آٹھ چیزوں کی محبت میں پڑھ کر جہاد سے جان چرانے والوں کو عذاب کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے قل ان کان آباؤکم و و اخوانکم و و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن مساکنہ من الله الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى والله لا يهدي القوم الفاسقين اے میرے پیارے حبیب سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے باپ بیٹے بھائی بیویاں قبیلے والے مال و دولت جسے تم نے اکٹھا کیا ہے کاروبار جس کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے اور گھر جو تمہیں پسند ہے اگر یہ مذکورہ چیزیں تمہیں اللہ تعالی اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالی اپنا حکم یعنی عذاب بیچ دے یقیناً اللہ تعالی نافرمان قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا میرے دینی بھائیوں بہنوں اٹھئے اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس بار جنگوں میں بذات خود تشریف لے گئے جن میں سے آٹھ جنگوں میں آپ نے خود تلوار چلائی اور بقایا انیس جنگوں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور صرف آٹھ سال کی مختصر مدت میں آپ علیہ اللاط والسلام نے چھپن جنگی دستے بھیجے جن کا کام اسلام کی دعوت دینا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف جنگ کرنا ہوتا تھا ذرا غور فرمائیے گا ذرا غور فرمائیے گا ہم نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا یا کم از کم نیت ہی کی ہوتی یاد رکھیے گا میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں میں کمیونسٹوں یا جمہوری جمہوروں سے مخاطب نہیں ہوں میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کشمیر اور افغانستان میں جہاد جاری ہے آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے آپ کے سامنے جیتی جاگتی عمارت اسلامیہ یعنی طالبان کی اسلامی حکومت کو خاک و خون میں نہلایا گیا مجاہدین کا قتل عام کیا گیا ان کی بچیوں اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی ان کے بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں سہاگ اجڑ گئے باپ کا سہارا اٹھ گیا ماں کی ممتاز وہ محروم ہو گئے کیا وہ آپ کے اور ہمارے بھائی بہن نہیں تھے ذرا غور فرمائیے ذرا غور فرمائیے گا آپ نے اور ہم نے ان کی کتنی امداد کی امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادی کتوں نے روئے زمین پر موجود واحد اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا پرویز اور اس کے خبیص چیلوں نے کفار کا ساتھ دیا پچہتر کے قریب ہوائی اڈے اور دفاعی مراکز امریکہ کے حوالے کیے گئے جہاں سے اٹھاون ہزار پروازیں اٹھاون ہزار پروازیں افغانستان جا جا کر بم برساتی رہی ہمارے افغان اور دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان بھائی خاک و خون میں نہاتے رہے اور ہمیں جلسوں بیان بازیوں مظاہروں اور ہڑتالوں سے فرصت ہی نہیں خون مسلم پر سیاست چمکانے کا سلسلہ جاری رہا لیکن ہم اور آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کا کتنا ساتھ دیا دور دراز سے سربلندی اسلام کی خاطر آئے ہوئے بھائی بہن رول گئے انہیں پکڑ پکڑ کر بگرام شبرغان اور گوانتنامو کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سندھ بلوچستان پنجاب اور سرحد میں افغانستان سے نکل کر اپنے برادر مسلمان ملک پاکستان میں پناہ لینے والے غیر مسلح مجاہدین پر چھاپے مارے گئے انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا پھر امریکہ کی اس غلامی پر فخر بھی کیا جاتا ہے تو ہے ایسی زندگی پر جب اپنے ہی بھائی مارے جائیں اور آنسو تک نہ نکلیں اور لانت ہے ایسے حکمرانوں پر جو پوری قوم کا سودا کر کے افسوس تک نہیں کرتے اور پوری قوم قوم کو بیچ کھانے کے باوجود دکار تک نہیں لیتے پھر خود پاکستان کے ایک حصے وزیرستان میں مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا وہ فوجی جوان جنہیں ہمارے اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں سے پالا گیا آپ کی محنت و مزدوری کی کمائی سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے وہی فوجی وزیرستان کے مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اپنے ہی ہم وطنوں کا قتل عام کرنے لگے ان پر بم برسائے گئے بوڑھوں بچوں اور عورتوں تک کو قتل کیا گیا یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے اور آپ نے اس ظالم حکومت اور ان امریکی کتوں کے خلاف کیا کیا سوچئے غور فرمائیے کل تک وزیرستان کے مظلوموں کے گھر ویران ہوتے رہے ان کے خاندان اجڑتے رہے باغات اور مکانات تحس نہس ہوتے رہے تو انہوں نے پاک فوج کے خلاف جہاد شروع کر دیا تو ہم اور آپ ناک بہو چڑھانے لگے لیکن آج آپ بھی پاک فوج کا اصل چہرہ دیکھ رہے ہیں ان کی خباصت غلازت اور غداری و خیانت کا خود مشاہدہ کر رہے ہیں تو آپ بلا اختیار پاک فوج مرد آباد پاک فوج مرد آباد کنارے لگا رہے ہیں اب تو آپ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور ان غداروں کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں سبق سکھائیں محترم مسلمانوں آپ حضرات تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں لیکن موقع پر برمحل یاد دہانی کرانا ہماری ذمہ داری ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین یقیناً یقینا نصیحت سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے ترک جہاد کا شکوہ اور اس کا وبال اپنی جگہ پر اب تو حالات کافی آگے نکل چکے ہیں اب تو بات یک نہ شد دو شد پر آ چکی ہے ایک تو لوگ جہاد نہیں کرتے دوسرے جو چند خوش نصیب جہاد کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑتے پوری حکومتی مشنری دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے نام پر مجاہدین کی جان کو آئی ہوئی ہے اور پورے ملک سے جہاد و مجاہدین کا نام و نشان تک مٹا دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں زلزلے کو ایک ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ملبو تلے میرے اور آپ کے مسلمان بھائی بہن دبے ہوئے ہیں جن کا کوئی آسرا ہے اور نہ سہارا زمین کا فرش آسمان کا چھت کشمیر اور بالاکوٹ کی یکبستہ ہوائیں اور کاٹ کھانے والی سردیوں میں بیچارے ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی بہن اور بال بچے ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے تیس لاکھ بیگر افراد اسی ہزار زخمی ایک لاکھ سے زائد ہلاک شدگان اسی ہزار یتیموں کے تعاون کے لیے صرف پچاس ہزار فوج صرف پچاس ہزار فوج اور پچاس ہیلی کاپٹر دوسری طرف حکومتی دعووں کے مطابق وزیرستان میں صرف اسی دہشت گرد باقی رہ گئے ہیں اکثر مارے جا چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں ان اسی دہشت گردوں کے خاتمے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے تقریباً ایک لاکھ فوج جنوبی اور شمالی وزیرستان میں امریکہ کی غلامی میں لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز ناکافی ہیں تو یہ ہمارے سروں پر کیوں منڈلا رہے ہیں آپ کو تعجب ہوگا چند ماہ پہلے شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں صرف دس مجاہدین کے محاصرے کے لیے تیس ہیلی کاپٹرز آئے اگرچہ ان امریکی غلاموں کو شرمندگی اور ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سینے پھلا پھلا کر میں میں کرنے والوں کے وہ ہیلی کاپٹرز آج کہاں ہیں ایک طرف زلزلے کے متاثرین تک امداد پہنچانے میں یہ فوج بری طرح ناکام ہو چکی ہے دوسری طرف شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں یہ کتے مسلمانوں پر بندوقیں تانے ہوئے ہیں تو ان حالات میں زلزلہ نہیں آئے گا تو اور کس چیز کی امید کی جائے خربوزے کے بیج بو کر آم کی توقع تو نہیں کی جا سکتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مظلوم کی بد دعا اور خداوند قدوس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اگر ہم لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو قہر خداوندی اور عذاب الہی کے اور بھی مناظر ہمیں خدا نخواستہ دیکھنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے آمین اب تعجب کی بات یہ نہیں رہی کہ لوگ ظالم و کافر کے خلاف جہاد نہیں کرتے اور ان کے خلاف نہیں لڑتے بلکہ عجیب واقعہ تو یہ ہے کہ لوگ ان مجاہدین کی بہکنی اور انہیں جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جو اللہ کی اور اس کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر سربلندی اسلام کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کروا رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمارت اسلامیہ کے سقوط کے بعد سے اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک پاکستان امریکہ کا کندھا بنا ہوا ہے جس پر بندوق رکھ کر امریکہ مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اسلامی فوج کہلوانے والی پاک فوج مجاہدین کو قتل کر رہی ہے ان کا خون بہا رہی ہے ان کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے ان کو گرفتار کر کے ظلم و ستم اور جبر تشدد کی ایک سیاہ تاریخ رقم کر رہی ہے ان شہید ہونے والے مجاہدین کے بھی بچے ہوا کرتے ہیں سہاگے ہوا کرتی ہیں ان کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان کے بھی بھائی باپ ہوتے ہیں ان کے بھی رشتے ناطے ہوتے ہیں جب وہ چھوٹا سا یتیم اپنے ننے منہ سے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کی اجڑی ہوئی سہاگ آنکھوں میں آنسو بھرے اور اس کی ماں بہن اور باپ بھائی ٹوٹے ہوئے دل لیے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعاؤں کو رد نہیں کرتا کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں اور حدیث قدسی کے مطابق انا عند المنکسرت قلوبهم یعنی اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں یقیناً اللہ تعالی مجاہدین کے ان یتیم بچے بچیوں اور پسماندگان کی بدواؤں کو رد نہیں فرماتا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو فوجی یہاں دہشت گردوں کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں یہ بش نامی خنزیر کی غلامی کر رہے ہیں اور کافروں کو خوش کرنے کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ فوج عوام ہی کے پیسوں سے پلتی ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ عوام ان فوجیوں کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی جو عوام پٹرول کی مہنگائی پر احتجاج اور ہڑتالیں کر سکتی ہے کیا اس عوام نے کبھی بھی اپنے پاکستانی اور غیر ملکی مسلمان بھائیوں کے خون کی ارزانی پر احتجاج کیا ہے مظاہرے کیے ہیں ہڑتالیں کی ہیں ہرگز نہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حکمران عوام ہی میں سے ہوتا ہے کبھی بے نظیر کبھی نواز شریف اور کبھی کوئی فوجی لٹیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال عمالکم یعنی تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہے جیسا درخت ہوگا ویسا ہی سایہ ہوگا جیسی روح ہوگی ویسے ہی فرشتے ہوں گے ترک جہاد کا وبال دیکھیے چشم تصور سے بالا کوٹ کی اس سرزمین کو دیکھ رہا ہوں جہاں سید بابا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا مزار ہے آج اس سرزمین کے باسیوں کی لاشیں منو ٹنو ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جنہیں نکالنے اور دفنانے کا بھی کوئی سامان نہیں کشمیر اس زلزلے کا مرکز تھا جس کی شدت سات آشاریہ چھ تھی جو ایک تاریخی واقعہ ہے کشمیر کے مرغزاروں اور چناروں کو دیکھ رہا ہوں کہ لاشوں اور ملبوں کا ڈیر بن چکی ہیں اور لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہیں کہ مشرق وسطی میں فلسطین اور عراق جہاد اور قربانیوں سے مشہور ہے وسطی ایشیا میں چچنیا اور خوراسان یعنی افغانستان مشہور ہے اور جنوبی ایشیا میں کشمیر جہاد کے نام سے معروف ہے یہ تمام ممالک اور قومیں اپنے اپنے طور پر پوری دنیا کی لا تعلقی کے باوجود اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کافروں کو لگام دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بعض نام نہاد لیڈروں اور رہبروں نے ان قربانیوں سے غداری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے چنانچہ کشمیری عوام جو پچاس سال سے آزادی کی خاطر قربانیاں پیش کرتے رہے انہیں آج مذاکرات کے نام پر بزدلی اور کم ہمتی کا سبق سکھایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض لیڈروں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جبکہ اللہ جل شانہ تمام فتنوں کے خاتمے کا ذریعہ جنگ کو قرار دے رہے ہیں لا تکون فتنا الدین کلہ للہ اور یہ کہ اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے حالانکہ یہ نقصان نہیں ہے بلکہ شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زندگی ہے مجاہد کا جو خون ہے وہ قوم کی زندگی ہے اور خود شہید کو ایسی زندگی ملتی ہے جو دوسرے دنیا سے جانے والوں کو نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے کے ذریعے یہ بھی عملاً بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے اس کا جہاد و قتال سے کوئی تعلق نہیں اللہ جل جلالہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو لمحوں میں ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتا ہوں اور پوری دنیا کو کن کے ذریعے فنا کر سکتا ہوں یاد رکھو جہاد کو چھوڑ کر مذاکرات اور جمہوریت کے نعرے بھی اس عذاب کا بہت بڑا سبب ہے جہاد سے نہ موت دور ہوتی ہے اور نہ ہی نزدیک تمہاری بلڈنگیں اور بڑے بڑے قلعے تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی ارشاد ہے استعیذ باللہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت وہاں آ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو یقیناً یہ زلزلہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس پر دل روتا ہے پاکستانی مسلمانوں پر ایک بڑی آزمائش کی گھڑی آ پڑی ہے اس پر صبر کرنا جیسے ضروری ہے ویسے ہی اس سے عبرت حاصل کرنا بھی ضروری ہے ذرا سوچئے گا ہم نے اس عظیم واقعے سے کتنی عبرت حاصل کی اور کتنے لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا نظر آ رہا ہے کہ کوئی خاص تبدیلی ملک میں عوام میں اور حکمرانوں میں نظر نہیں آتی ہم زلزلے سے متاثر ہونے والے بھائیوں بہنوں کی امداد کی تلقین کرتے ہیں لیکن اپنی ذاتی اور نجی کوشش اور سطح پر معتبر دینی اور سماجی تنظیموں کے ذریعے نہ کہ حکومتی مشنریوں کے ذریعے ان حکومتی مشنریوں کو اپنے پسینے اور محنت کی کمائی حوالے کرنا بالکل غلط ہے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے بلکہ مشاہدے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی آفت عوام پر آتی ہے تو ان حکومتی اداروں کی توندیں مزید باہر نکل آتی ہیں لیکن عوام کو کچھ نہیں ملتا مثال کے طور پر سندھ کے شہر بدین وغیرہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئے تھے تو وہاں کوئی حکومتی ریلیف یا امداد نہیں تھی بلکہ چند ایک دینی ادارے جیسے الرشید ٹریس اور دوسری معتبر سماجی تنظیمیں ہی لوگوں کو امداد دے رہی تھی اب بھی یہی ہوگا زلزلہ زدگان کے لیے خوب امداد بٹوری جائے گی اور جیبیں بھری جائیں گی اور کافروں سے امداد کے نام پر سودی قرضے لیے جائیں گے اسمبلی ممبروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا ٹشو پیپر فوجیوں کو الاؤنس ملیں گے کیونکہ غریب اب یہی لوگ رہ جائیں گے جو اصل غریب تھے وہ تو خاک تلے دب کر مٹ گئے یا ان کے پسماندگان ہیں جو وہی مزدوری یا بیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر یہ حکومت حقیقی معنوں میں امداد کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان خزانے کے لٹیروں کی تجوریاں اور کرپٹ و خائن افسروں کی توندے پھاڑ کر پاکستان کا خزانہ پاکستانی عوام کے لیے خرچ کیا جائے یہ امریکی کتا پرویز جو پائی پائی کا حساب دینے کا وعدہ کر رہا ہے یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے اس نے کبھی کوئی وعدہ وفا کیا ہے آپ ان حکمرانوں کے فریب میں آ کر اپنا مال ضائع نہ کریں کہتے ہیں کہ متاثرین کی امداد کے لیے ہیلی کاپٹرز ناکافی ہیں اگر امداد کے لیے ہیلی کاپٹر ناکافی ہیں تو یہ وزیرستان کی فضاؤں میں کیوں مٹر گشت کر رہے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو سامنے مرتا دیکھتے ہیں لیکن اسے امداد فراہم نہیں کرتے کہ آرڈر نہیں ہے ان غداروں کو آرڈر تو بش کی طرف سے ملتا ہے جو خود کترینہ کے بعد ریٹا کی موجوں میں پھنسا ہوا ہے ہم جنس پرستوں کے شہر لوزیانہ کے بعد اب ٹیکساس پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے ٹیکساس بش کا اپنا شہر ہے اب تو وہ خود لنگوٹ کسے بالٹی بھر بھر کر پانی نکال رہا ہوگا تو اسے ان بے حص و غلام فوجیوں کو آرڈر دینے کا وقت کہاں ملے گا چنانچہ جب تک آرڈر نہیں ملتا یہ فوجی بھی ہاتھوں پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہوں گے کہ کب کل آئے گی اور وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف مہم میں شریک ہوں گے اور نیاز جبین بش کی چوکٹ پر رگڑتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر زلزلے کے متاثرین کی چیخیں اور نعرے سنائی دے رہے تھے کہ پاک فوج مرد آباد پاک فوج مرد آباد تو ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ یہ غیر ملکی وہاں بھی پہنچ گئے جو اس مقدس مخلوق پاک فوج کی توہین کرنے پر تلے ہوئے ہیں اتنے خوش رنگ ٹیشو پیپروں کے خلاف یہ نعرے سن کر ہم نے سوچا کہ واقعی زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو اے مسلمانوں اس زلزلے نے بہت سارے خاندانوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے پوری ایک نسل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے ابھی تک جبکہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے امداد کے تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی زندگی کے آثار اب بہت کم باقی رہ گئے ہیں کوئی معجزہ ہی ہوگا جو سات آٹھ دنوں بعد کوئی شخص زندہ بچ نکلے ان افراد کی امداد کرنا بہرحال ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے خود جا کر امداد کریں عبرت حاصل کریں اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں اور اس ملعون حکومت پر لانت بھیجیے جس نے زندوں پر بھی دنیا تنگ کر رکھی ہے اور مردوں پر بھی نہ زندہ لوگ جی سکتے ہیں اور نہ ہی مردوں کے کفن و دفن کا کوئی انتظام ہے اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو غرق فرمائے اور ان کے بدلے میں ہمیں نیک عادل اور مسلمان حکمران عطا فرمائے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے باللہ وما وما اللہ اللہ لیعذبہم وانت فیہم معذبہم یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا اب پیغمبر علیہ اللہت والسلام ہمارے درمیان نہیں رہے چنانچہ اب دوسری صورت رہ گئی ہے وما کان اللہ معذبہم اہم وہم کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے استغفار کریں استغفار کریں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں حدیث میں ہے من له من کل ہم ومن من ضیق مخرجا جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالی اس کے لیے ہر غم میں کشادگی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں اور اپنے بھائیوں پر آئی ہوئی اس آفت سے عبرت حاصل نہ کریں عذاب خداوندی سے عبرت نہ پکڑنا کفار و منافقین کی صفت ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے ارشاد ہے استعید باللہ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون اور کیا یہ کفار نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک بار یا دو بار ازمایا جاتا ہے پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں محترم بھائیوں بہنوں کشمیر اور بالا کوٹ میں زلزلے سے جان بحق ہونے والے زخمی ہونے والے بے گھر ہونے والے اور یتیم ہونے والے ہماری امت کا حصہ ہیں ہمیں ان کے غم میں اور دکھ و درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے اس مشکل گھڑی میں ان بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا جیسے ہماری مذہبی اور ملی ذمہ داری ہے ویسے ہی اس عظیم سانحے سے عبرت حاصل کرنا گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا پوری امت پر لازم ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے زلزلے میں مارے جانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی صحیح معنوں میں امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین